سیدنا ابو شرید بن سوید ثقفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کی ماں نے یہ وصیت کی تھی کہ وہ اس کی طرف سے مسلمان غلام آزاد کرے بس اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اس کے پاس کالے رنگ کی سوڈانی لونڈی ہے کیا وہ اس کو آزاد کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ بس میں نے اس کو بلایا اور وہ آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تیرا رب کون ہے اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں کون ہوں اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دے کیونکہ یہ مومنہ ہے حدیث نمبر سو مسند احمد